قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تقزیب کی جا چکی ہے یعنی انہیں بھی جھٹلایا جا چکا ہے سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تقزیب کی گئی اور ان کو ایزائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصے بھی پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں پھر کوئی معجزہ لے آئیں تو کیجئے اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتے سو آپ اے نبی نادانوں میں سے نہ ہو جائیے وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے پھر سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لائے جائیں گے سامعین ابھی نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کہ کوئی جہنم میں نہ جائے قوم کے جھٹلانے اور مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتے ہیں کہ ہم کو ان کی تکزیب اور تمہارے حزن و تعصف کا علم ہے جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں ان کی حرکت خوب معلوم ہے تم اے نبی ملال نہ کرو اور فرمایا کہ کیا اگر یہ ایمان نہ لائیں تو اے نبی آپ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا ڈالیں گے کہاں تک ان پر حسرت و افسوس کریں گے کفار مکہ کی قلبی شہادت یعنی دلی گواہی پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ یعنی کفار مکہ در حقیقت تم کو جھوٹ سے متہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ حق سے عناد کے سبب آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے آیات الہیہ کو جھٹلاتے ہیں سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز اخنس ابن شریق نے بنو زہرہ سے کہا کہ محمد تمہارے بھانجے ہیں تم اس بات کے زیادہ مستحق ہو کہ اپنے بھانجے کی طرف سے مدافعت کرو اگر در حقیقت وہ نبی ہے تو آج یوم بدر میں تم کو اس سے لڑنا ہی نہیں چاہیے اور اگر وہ کاذب یعنی جھوٹے ہیں تو اپنے بھانجے سے رک جانے کے بھی تم ہی زیادہ مستحق ہو کہ اس پر حملہ نہ کرو اور لڑائی سے الگ رہو اور اس کی مدد نہ کرو اچھا ٹھہرو میں ابو الحکم یعنی ابو جہل سے مل لوں اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائے تو تم بلا مدرت اپنے وطن واپس ہو اور اگر اس جنگ میں محمد غالب آ گئے تو تم نے اپنی قوم کے خلاف جنگ کی ہی نہیں تھی اس لیے شرکت جنگ سے رخ ہی کیوں نہیں جاتے اسی دن سے اس کا نام اخنس ہو گیا حالانکہ اس کا نام ابئی تھا اب اخنس اور ابو جہل کی باہم خلوت ہوئی یعنی تنہائی میں دونوں ملے اخنس نے پوچھا کہ اے ابو الحکم بھلا مجھے بتا دو کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے یہاں میری اور تمہارے سوا کوئی اور اہل قریش نہیں جو ہماری بات سن سکے تو ابو جہل نے کہا کم بخت اللہ کی قسم محمد ہے تو سچے کبھی محمد نے جھوٹ نہیں کہا لیکن بات یہ ہے کہ جب بنو قصی ہی علم بردار بھی ہوں ایام حج میں سقایت اور کلید برداری کعبہ کا بھی حق انہی کو حاصل ہو پھر نبوت بھی ان کی سب مان لیں تو پھر بقیہ قریش کے لیے رہ کیا گیا اسی بنا پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ آیات الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہی کو جھٹلاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت یعنی نشانی ہے اور یہ قول کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کی بھی تقزیب ہو چکی ہے انہوں نے صبر کیا انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آپ سے نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے جیسا کہ دوسرے نبیوں کی مدد کی گئی تھی حتیٰ کہ قوم کی تکذیب اور ان سے اذیت بلیغ پہنچنے کے بعد وعدہ کیا گیا کہ عاقبت تمہاری ہے چنانچہ دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ گئی جیسے کہ آخرت کی نصرت حاصل ہو ہی چکی ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات نہیں بدلتی اور نصرت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا البین المرسلین پھر فرمایا اور اللہ کا فرمان پاک ہے المرسلین یعنی پیغمبروں کے واقعات تو آپ کو اے نبی بتائے ہی جا چکے ہیں اور ان کی تاریخ کے اندر آپ کے لیے اس و حسنا ہے پھر ارشاد ہوتا ہے وہ امکان نقب علیہ کا یعنی اگر اے نبی آپ پر ان مشرقین کا اعراض کرنا شاخ گزرتا ہو تو آپ اس کا علاج کر ہی کیا سکتے ہیں زمین میں سرنگ لگائیے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی نکال لائیے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھیے اور اوپر سے کوئی نشانی ڈھونڈ نکالیے اور لا کر پیش کر دیجئے اگر ہو سکتا ہو تو ایسا بھی کر دیکھیے یہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان لانا منظور ہی ہوتا تو انہیں ہدایت پر لا کر جمع کرتے اس لیے بات کو سمجھیے نہ حق رنج نہ کیجیے بے سمجھ نہ بنیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا یعنی اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین کے سبھی باشندے ایمان لائے ہوئے ہوتے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے ولی والی آیت کے بارے میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش رہتی تھی کہ سبھی لوگ ایمان لائیں اور ہدایت کی پیروی کرنے لگیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایمان تو وہی لاتا ہے جس کے لیے سعادت ازل ہی میں مقرر ہو چکی ہے اور اللہ کا فرمان انما سجیب الدین اسمعون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پر لبیک تو وہ لوگ کہیں گے جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اللہ کا فرمان پاک ہے وََتحم اللہ سم اِلہ اور جاؤن یعنی ان مردوں کو جو قبروں میں دفن ہیں اللہ دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے موتا سے کفار مراد ہیں کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بحالت زندگی بھی اموات کے نام سے یاد کیا اور اموات اجساد سے تشبیح دی یعنی مردہ جسموں سے یہ ان کی رسوائی اور تزلیل کی خاطر تھا